انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جری سب سے سخی اور سب سے بہادر تھے ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے ان لوگوں نے کوئی آواز سنی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکائے ابو طلحہ کے ایک ننگی پیٹھ والے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کے پاس پہنچے اور فرمایا تم لوگ فکر نہ کرو تم لوگ فکر نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چال میں گھوڑے کو سمندر پایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستاسی یہ حدیث صحیح ہے